والسلام بزرگوں بھائیوں دوستو عزیزوں ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے جن کا نام ہے جنید بغدادی رحمت اللہ دنیا ان کی ذات سے بہت واقف ہے ان کے تعارف کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ایک عظیم المرتبت شخصیت گزری ہے یہ مسئلہ یاد رہے کہ ان سے کرامتوں کا ظہور اتنا نہیں ہوا لیکن ان کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ انہوں نے زندگی میں کبھی سنت نہیں چھوڑی کوئی مرید ان سے بیٹھ ہوا اور کچھ وقت رہنے کے بعد انہوں نے حضرت کے در کو چھوڑ دیا تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی کیوں جا رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے کوئی کرامت تو دیکھی نہیں اس لیے میں جا رہا ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ کبھی تم نے یہ بھی دیکھا کہ مجھ سے کوئی سنت چھوٹی فرمایا نہ فرمایا سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انسان سنت پہ عمل کرے یہ سب سے بڑی کرامت ہے اور ایک مسئلہ یاد رکھیں انبیاء کو اللہ نے مکلف بنایا ہے کہ وہ اپنے معجزات کا اعلان کریں اظہار کریں بتائیں لوگوں کو لیکن اولیاء کو مکلف نہیں بنایا کہ اپنی کرامتوں کا اظہار کریں کیوں اس لیے کہ انبیاء کے معجزات نبوت کی دلیل ہے اور دلیل کو ظاہر کرنا ضروری ہے تاکہ لوگ اس نبی پر ایمان لائیں معجزات جو ہیں وہ دلیل نبوت ہیں اس لیے انبیاء کو مقلب بنایا گیا کہ تم اپنے معجزات کو ظاہر کرو لیکن اولیاء کو مقلط نہیں بنایا گیا کہ تم اپنی کرامتوں کو ظاہر کرو ہاں بوقت ضرورت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صوفی وقت جب دین پر کوئی اشکال ہوتا ہے کوئی چیلنج ہوتا ہے تو بوقت ضرورت کبھی کرامت کو ظاہر کر دیتا ہے ورنہ مکلف نہیں بنایا گیا ہمارے کسی بزرگ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ کسی عیسائی سے مناظرہ ہوا اور اس عیسائی نے یوں کہا کہ ہمارے نبی کی شان تو یہ تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرتی تھی بلا تم میں وہ طاقت ہے تو اس بزرگ نے یہ کہا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ میں بھی مردے کو زندہ کروں گا ایک مرتبہ میدان میں آ جائے لیکن وہ صاحب آئے نہیں تو بوقتی ضرورت اولیاء کرام اپنی کرامت کو ظاہر فرماتے ہیں ورنہ مقلق نہیں بنایا گیا بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنی کرامتوں کو چھپاؤ تو سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں آپ کرامتیں اتنی نہیں پڑھو گے لیکن اس کی سب سے بڑی کرامت ان کی یہ تھی کہ اتباع سنت حضور پاک شاہ کی مبارک زندگی پر عمل آج ہم کس کو ولی مانتے ہیں دو صفت والوں کو ایک تو جن سے کرامت کا ضرور ہو حالانکہ کرامت ہی کی طرح کچھ اس طرح کے کرتون سادھوؤں سے بھی ہوتی شریعت میں اس کو استدراج کہا جاتا ہے استدراج کا معنی ہوتا ہے کہ شان ہو ان کو ڈھیل دیتے اور پھر اچانک ان کی پکڑ کرتے میں ایک سادھو تھا جو پورے سال اپنے مندر میں بیٹھ کر ریاضت مجاہدہ باہر نہیں نکلتا تھا اور پانی اور فروت پر گزارا تھا کھانا نہیں کھاتا تھا اور بغیر کپڑوں کے سال پر رہتا تھا خوب ریاضت اور مجاہدہ اور سال میں ایک مرتبہ نکلتا تھا اور مجمع جمع ہو جاتا تھا اس کو دیکھنے کے لیے اور وہ یوں ہواؤں میں اڑتا تھا اور اس کو دیکھ کر بہت سارے مسلمان اپنا ایمان چھوڑ دیتے اس پر ایمان لیا ردت ابتدا کا مسئلہ تھا اس زمانے کے ایک ولی ایک کامل ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت شاہ القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ آج بھی ان کا مزار ہے وہاں پر شاہ القدوس گنگوہی نمبر اللہ عمر قدم سے لوگوں نے جا کر کہا کہ حضرت یہ سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے اور ایسے کرتوت بتاتا ہے کہ مسلمان اس پر ایمان لے آتے حضرت نے فرمایا اب کے نکلے تو مجھے بتا دینا جب وہ نکلا اور فضاؤں میں اڑنے لگا تو حضرت نے چپل نکالا اپنا اور چپل نکال کر کہا اللہ کے نام سے چل اور یہ جتنا بلند جائے اس سے اوپر تو جا اور اس کے سر پر مارتا ہوا اس کو واپس لا دنیا نے دیکھا کہ شاہ عبد القدس گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا چپل اس سے اوپر چلتا ہوا اس کو نیچے لایا تو بھائی اس طرح کی باتیں جو کرامت کے مشابہ ہوا کرتی ہے حقیقت وہ کرامت نہیں ہوتی وہ تو غیر مسلموں سے بھی ظاہر ہوتی ہے اس کو استدراج کہا جاتا ہے جھیل دینا کہا جاتا ہے اس لیے کرامتوں پر مرنا نہیں چاہیے کوئی ہواؤں میں اڑے تو ولی نہیں ہوتا ہے کوئی پانی کوئی گزلنا بچائیں تو ولی نہیں ہوتا ہے ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی نمبر اللہ علم قدم فرماتے ہیں کہ اصل کرامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی نبی کی اتباع اللہ علیہ شاسن کی مبارک زندگی پر ہو یہ سب سے بڑی کرامت ہے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آخری مرض میں چل رہے تھے جس میں آپ کا انتقال ہوا تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عیادت کے لیے پہنچے لوگوں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے ملنے سے باتیں کرنے سے منع کیا ہے تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھی بات ہے سلام بول دینا ہماری طرح نہیں کہ میں شیخ آیا ہوں اور میرے لیے دروازہ نہیں کھولا حضرت کے خلاف اگر کسی کے گھر کے آداب ہو تو ہم اس کی رعایت کریں چاہے ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو استاد کیوں نہ ہو شیخ کیوں نہ ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج تھا امت کو یہ تعلیم دی ہے آپ نے ایک صحابی کے مکان پر حضرت رشید لے گئے دروازے پر دستک دی تو وہ صحابی جلدی جلدی آئے سر سے پانی کا پکڑا حضرت سمجھ گئے کہ غسل کر کے آ رہے ان کو غسل کی ضرورت ہوگی واجب غسل کا مسئلہ ہوگا لیکن وہ نماز کا وقت نہیں تھا جو فجر اور زہر کے بیچ کا وقت ہے تو پانی کا رہا تھا تو حضرت نے فرمایا لال لکاجل شاید ہم نے آپ کو جلدی میں ڈال دیا یعنی ہماری وجہ سے آپ کو یہ فوری طور پر غسل کرنا پڑا ورنہ آپ اطمینان سے غسل کرتے تو صحابہ بھی اپنے نبی سے بڑے بے تکلف تھے یہ نہیں فرمایا حضرت آپ کے قدم میرے مکانے پر کہا اچھا ہوا آپ تجریف لے آئے بلا یہ غسل تو کوئی حقیقت نہیں ہے اچھا ہوا حضرت میرے تو باغ و بہار ہو گئے کہ حضرت یہ نہیں کہا بالکل جب نبی یوں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہم کو اجرت میں ڈالا جلی میں ڈالا تو صاحب ہی کہنے لگے بالکل آپ نے ہم کو جلی میں ڈالا بالکل ہم نے نے آپ ہم کو اجرت میں ڈالا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسئلہ بتایا فرمایا نماز کا وقت نہ ہو اور کوئی ملنے کے لیے آئے تو غسل کرنا ضروری نہیں ہے وضو کر لو ہاتھ دھو لو اس لیے کہ اس حالت میں بھی ملاقات ہو سکتی ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو ایسی بہترین تعلیم دی ہے عیادت کے مسائل بتائے تعزیت کے مسائل بتائے کسی کے وہاں انتقال ہو تو کیسے تعزیت کرو گے عیادت کے مسائل بتائے بیمار پرسی کیسے کرو گے فرمایا بے وقت نہ جاؤ اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا وقت پر جاؤ تو بہت زیادہ نہ بیٹھو اس کی خیر خیریت پوچھ کر چلے آؤ اس کے پاس بیٹھ کر بیماریوں کے تذکرے نہ کرو اس کے پاس بیٹھ کر صحت کے تذکرے کرو اس کو شفا کی امید دلاؤ بخاری شریف میں ہے تم کوئی دوا جانتے ہو تو وہ بتا دو کوئی دعا جانتے ہو تو اس پر دم کر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی لابا ستبور ان شاء اللہ تعالیٰ اور اصل اللہ العظیم رب العرش العظیم ایشفیر یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی اس میں اس طرح کی بہت ساری دعائیں جو منقول ہیں روایتوں میں ان دعاؤں کو جا کر کے پڑھ دو بعض روایتوں میں سر پر ہاتھ رکھو اگر وہ عورت نہ ہو وہ محرم وہ جو ہے غیر محرم نہ ہو مرد ہو کوئی بچہ ہو تو سر پر ہاتھ رکھو اس سے محبت ہوگی پیار ہوگا اور کوئی دوا آپ جانتے ہو تو بتا دو اس کے پاس بیٹھ کر ایسے تذکرے نہ کرو جس سے وہ مایوس ہو جائے اس طرح کے تذکرے نہ کرو بہت دیر تک نہ بیٹھو جس کی وجہ سے اس کو کلفت ہو اس کو تکلیف ہو یہ عیادت کے آداب ہمیں بتائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب عیادت کے لیے آئے اور بہت دیر تک بیٹھے رہے جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تو اب حضرت کی طبیعت میں کچھ حیا تھی تو حضرت نے بنایا راستہ یوں نہیں کہا کہ آپ چلے جاؤ حضرت نے فرمایا بعض لوگ آتے ہیں اور جلدی جاتے نہیں بعض لوگ آتے ہیں اور جلدی جاتے نہیں اشارہ اسی کو تھا کہ جلدی چلا جائے لیکن اوپر سے وہ کیا کہنے لگا وہ سمجھا ہی نہیں وہ کہنے لگا حضرت میں اندر سے دروازہ بند کر دوں تاکہ کوئی آوے ہی نہیں تو حضرت نے جواب دیا باہر سے دروازہ بند کر دو اندر سے نہیں یعنی تو نکل جا اور باہر سے دروازہ بند کر یہ حضرت کا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ عیادت کے آداب ہمیں سیکھنے چاہیے تو ہمیں تعزیت کے آداب سکھائے عیادت کے آداب سے اور اور کسی کے گھر پہ ولادت ہوئی تو عقیقے کے مسائل بتائے کسی کے گھر پہ نکاح ہوا تو ہمیں ولیمے کے آداب بتائے نکاح کی مبارکبادی کے آداب بتائے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزارے اس کے آداب بتائیں صاحب شریعت کی زندگی اور میں نے ابھی جگہ جگہ ایک بات کہی کہ دنیا میں ہر انسان اپنی زندگی جو پرائیویٹ اندر کی ہوتی ہے اس کو چھپانا چاہتا ہے ہر آدمی اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو کہتا ہے بیٹا اپنی باتیں باہر نہ لے جانا یہ اپنے گھر کا مسئلہ ہے ہر آدمی اپنے اندر پرائیویٹ کی زندگی کو اور گھر کی زندگی کو چھپانا چاہتا ہے دنیا میں ایک واحد شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یوں فرمایا کہ میری اندر کی زندگی بھی بیان کرو میری جو اندر کی زندگی ہے اس کو بھی بیان کرو عائشہ سے فرمایا بیان کرو میمونا سے فرمایا بیان کرو حفصہ سے فرمایا بیان کرو میری زندگی کو کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرو یہ وہی شخصیت کہہ سکتی ہے جس کی زندگی داغ سے پاک ہو جو بے داغ ہو وہی کہہ سکتا ہے ورنہ داغدار انسان کبھی اپنے اندر کی زندگی کو باہر لانا پسند نہیں کرتا ہے اس لیے کہ اندر کی زندگی داغ سے بھری ہوئی ہے جلوے کے اندر اور باہر بجوے کے اندر اللہ اللہ اللہ سبحان اللہ الحمد للہ مطلب حل وقت می لو کارے دیگر می کنن اور جب تنہائیوں میں جاتے ہیں تو ایسے کام کرتے ہیں کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی صاف ستھری تھی کہ جلوت میں بھی آپ کی زندگی صاف ہے خلوت میں بھی آپ کی زندگی صاف ہے پاک اور صاف زندگی اور جب زندگی ایسی ہوگی تو وہی لائی کے اتباع بھی ہوں گے ہمارے اکابر میں ایک بہت بڑی شخصیت سرزمین ہندوستان پر گزری اللہ شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ یوں کہہ لیجیے کہ ایک ایمان کی نشانی تھی یعنی جس کا حافظہ جس کو باتوں کا یاد رہنا کتنی بڑی شخصیت وہ ایک جگہ ارشاد فرماتے بخاری شریف کی شرح کے اندر فرمایا کہ اللہ نے انبیاء کو گناہوں سے اس لیے پاک رکھا سنو کتنی بہترین بات اللہ نے انبیاء کو گناہوں سے اس لیے پاک رکھا کہ انبیاء جو ہے اس کی اتباع کرنے والے دنیا میں لوگ ہیں اگر وہ گناہ کریں گے تو فاسق ہو جائیں گے اور جو فاسق ہوگا وہ مردود شہادت ہو جاتا ہے اس کی شہادت کو رد کر دیا جاتا ہے جس کی شہادت رد ہو جاتی ہے وہ واجب الاتباع کہاں ہو سکتا ہے اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو گناہوں سے پاک رکھا گیا ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا قبائل بھی نہیں سدائل بھی نہیں یہی اکثر کا مذہب ہے قبائل بھی نہیں سدائل بھی نہیں ان سے نبوبت سے پہلے بھی نہیں نبوبت کے بعد بھی نہیں ان سے گناہ کا صدور ہوتا ہی نہیں بہرحال میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ولی یہ کامل گزرے ہیں ان کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ اتباع سندر حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مفتی شفیع صاحب جب عیادت کے لیے تشریف لائے تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت ڈاکٹر نے باتیں کرنے سے ملاقات سے منع کر دیا تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میں مفتی ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں داود دیوبند کا مدرس ہوں ارے کہو حضرت سے نہیں ادب تھی فرما اچھی بات ہے سلام بول دینا اور کہنا محمد شفیع آئے تھے دیوبند سے تمہاری عیادت کے لیے کسی نے جا کر اندر حضرت ادریا صاحب رحمت اللہ علیہ کو بتایا تو مولانا نے فرمایا کیوں ان کو واپس کر دیا وہ تو میری جان ہے بلاؤ مفتی شبی صاحب کو بلائے تھے اندر بیٹھے مالیا صاحب رحمت اللہ علیہ یہ آخری مرض کی بات ہے جس میں آپ کا انتقال ہوا مالیا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی شبی صاحب میرا یہ جو کام ہے دعوت و تبلیغ کا جو دنیا میں پھیل رہا ہے فرمایا یہ استدراج تو نہیں ہے کیا کہہ رہے یہ استدراج میں نے ابھی آپ کو بتایا جو سادھوؤں کے ہاتھوں پر جو ہندوؤں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے جو اللہ ڈھیل دیتا ہے اور پھر پکڑ کر لیتا ہے صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہیں استجراج تو نہیں ہے کہ اللہ نے مجھ کو ڈھیل دی ہو یعنی یہ گناہ کا کام تو نہیں ہے کہ ڈھیل دی ہو اور پھر اللہ میری پکڑ فرما لے صاحب فرماتے ہیں ایک دم سے ہر نہیں ہر نہیں یہ استجرا نہیں تو آخر مولوی مولوی تھے نا عوام الناس میں سے تھوڑے ہی تھے کہ بات مان لیتے اللہ علیہ نے فرمایا دلیل کیا ہے مولوی تو دلیل مانگتا ہے نہ گفتہ نہ دارت کسے بات کار گفتی فرماتے بلستان کے اندر کہ جب تک تم نہیں بولے تو کوئی دلیل نہیں مانگے گا لیکن بولو گے تو دلیل دینا بولے گا فرمایا دلیل کیا ہے اس پر تو مفتی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ جن کو استدراج دیتا ہے ان کے دل و دماغ میں یہ تصور بھی نہیں آتا کہ یہ استدراج اور گناہ ہے آپ کے دل و دماغ میں اس تصور کا آنا یہی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ استدراج نہیں یہ مفتی شفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلیل دی تھی بہرحال میرے بھائی کرامت ولایت کے لیے کوئی جز لازم نہیں ہے کہ جو ہواؤں میں اڑے وہی ولی ہو سکتا ہے عمومی طور پر ہمارے ذہنوں میں اسی طرح کی باتیں بیٹھی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسری سیمت ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہوئے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو پانچ میٹر پانچ روپے میٹر کا کپڑا پہنے دس پیون لگے ہوئے ہو تو بھی میلی کچیلی ہو کسیدہ میلا ہو اور ایسے ہی لنگی پتی پرانی ہو وہی ولی ہو ہو سکتا ہے یہ غلط تصور ہے عثمان غنی ولی کے اعلیٰ مقام پر تھے اور اشر مبشرہ میں سے تھے اور جنت کی بشارت سنائی اور مالدار ترین صاحبی عبد الرحمان ابن عوف اشر مبشرہ میں سے اعلیٰ ترین اولیاء میں سے ہیں اور جنت کی بشارت سنائی اور مالدار ترین آدمی ہے شیخ عبید اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ بخارا کے رہنے والے تھے بہت بڑی شخصیت ملا جامی رحمت اللہ علیہ اب ملا جامی کون ہے مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے میں شر جامی شر جامی کے لکھنے والے میں اس کمرے میں گیا جہاں حضرت نے بیٹھ کر شر جامی لکھی تھی اور اس کمرے میں جب تک حضرت اس کتاب کو لکھتے رہے پانچ سال تک باہر نہیں نکلے تفریح کے لیے نکلے ہی نہیں گھومنے کے لیے میں اپنے طلباء کو یہ واقعہ سنا ہوں کہ ہر جمعرات کو ہمیں تفریح چاہیے وہ کتاب لکھ رہے تھے پانچ سال تک باہر نہیں نکلے میں اس کمرے میں گیا پھر ان کی مزار پر بھی گیا اور میں نے وہاں جا کر شرح جامی کی ایک دو عبارت پڑھی میں نے حضرت آپ کی شخصیت وہ ہے کہ جو یہ کتاب چھوڑ کر کے گئے ہیں بہرحال یہ ملا جامی رحمت اللہ علیہ بیت ہونے کے لیے گئے شیخ عبید اللہ اشاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ شیخ عبید اللہ کا تو بڑا خاکواد ہے شاہی بنگلہ ہے حشب و خدم ہے گھوڑے ہیں اس زمانے میں گھوڑے اس زمانے میں گاڑیاں ہیں بہت سارے گھوڑے ہیں حشم و ختم کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں حضرت پریشان سے بیٹھے ہوئے ہیں تو ملنا جام بھی وہاں سے واپس ہو گئے بیت نہیں ہوئے اور ایک جملہ گنگناتے ہوئے نکلے وہ جملہ کیا تھا فرمایا مرد نیس کہ دنیا دوست دار وہ مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے جو دنیا میں پا وہ مرد نہیں ہے یہ کہہ کر واپس ہو گئے بیت نہیں رات میں خواب دیکھا ملا جانی کے پاس کسی کے پیسے باقی تھے اور وہ قرض جس کا باقی تھا وہ کہہ رہا پیسے لا میرے میرے پیسے لا اور مسجد ہیں کہ پیسے لا اتنے میں شیخ عبید اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ گھوڑے پر سوار ہو کر پیسے لے کر تھیلی لے کر آ رہے ہیں اور ان دونوں کو جھگڑتے دیکھا یہ ملا جامع خواب دیکھ رہے ہیں کہ جھگڑتے دیکھا تو شیخ عبید اللہ شاہ بخاری نے اس آدمی سے پوچھا کیوں جھگڑ رہے ہو کہا میرے پیسے باقی ہے دیتا نہیں ہے وقت طویل ہو گیا تو شیخ عبید اللہ نے نکال کر اپنی طرف سے دے دیے کہ بھائی اس کی جان چھوڑ لے میں تجھے قرض دے دیتا ہوں مسئلہ آیا گیا ہو گیا خواب کا مسئلہ تھا صبح کو ملا جامع بیت کے لیے چلے تھے شیخ عبید اللہ شاہ کے پاس پھر بیت کے لیے چلے جب پہنچے تو کہا کہ کل تم آئے تھے بیت ہونے کے لیے واپس کیوں چلے گئے تھے ایک بات اور کیا گنگناتے ہوئے گئے تھے یہ دو بات پہلے مجھے یہ بتاؤ تب میں تمہیں بیت کروں گا تو ملا جابی کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضرت ایسی کوئی بات نہیں ہو تو کہا نہیں پہلے واضح کرو اس بات تب میں تمہیں بیٹھ کروں تو فرمایا حضرت یہ حشم قدم بنگلہ اور آپ کی شان شوکت جاہو جلالت کو دیکھ کر میرے دل میں آیا کہ بولا یہ کوئی ولی ہو سکتا ہے یہی تصور ہمارے بھی ہے یہی تصور ہمارے بھی ہے کہ شہر تو وہ ہوا کرتا ہے جس کے پاس سیدھی لنگی بھی نہ ہو اور ہم سے زکات مانگتا رہے یہ ہمارے تصورات دل میں یہ خیال سا گزرا تھا تو کہا اچھا وہ کیا جملہ بول کر گئے تھے تو تو کہا میں نے یوں کہا تھا مرد نیس کہ دنیا دوست دار وہ اللہ والا نہیں ہے اس زمانے میں اللہ والے کو مرد کہا کرتے تھے وہ مرد نہیں ہے کہ جو دنیا کو دوست رکھتا ہو دنیا سے تعلق رکھتا ہو تو فوراً شیخ عبید اللہ شاہ بخاری نے جواب دیا ولے تارت دوست دار فرمایا وہ اللہ والا نہیں ہے جو دنیا سے دوستی رکھتا ہو اور اگر دوستی رکھتا ہو تو وہ اللہ کے لیے رکھتا ہو یعنی اس کا مال بھی جو ہے وہ اللہ کے خاطر اس نے رکھا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں رکھنے میں کوئی حل نہیں فرمایا حضرت یہی تو وجہ تھی کہ میں بیٹھ ہونے آیا کہ رات میں آپ ہی میرا قرضہ ادا کرنے آئے تھے میں نے یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شیخ وہ بزرگ وہ ولی کامل جو ہے وہ غریب ہو فتح پرانے قبروں کے اندر ہو دولت کے نقشوں میں بھی انسان اللہ کا ولی بن سکتا ہے حدیث شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے انس ابن نظر رضی اللہ تعالیٰ کوئی مشہور صحابی نہیں ہے اتنے یہ تو اس واقعے کی بنیاد پر مقرروں نے بیان کیا اور مشہور ہو گئے ورنہ باقی روایت میں جیسے ابو بکر صدیق کا مقام عمر کا مقام عثمان کا مقام علی کا مقام ابو بیدہ کا مقام عبد الرحمان کا مقام ویسے کوئی اتنا اونچا ان کا مقام نہیں صحابہ میں اللہ نظر رضی اللہ تعالیٰ غریب صحابی فتح پرانے کپڑے پہننے والے ٹھکانے کے کپڑے بھی ان کے پاس نہیں ہے ان کا اتنا کوئی تعارف بھی نہیں ہے ان کا حال یہ ہے کہ ان کی کوئی بات کو اتنا جلدی قبول بھی نہ کرتا ہے لیکن حال یہ ہے کہ انہوں نے اس زمین پر بیٹھ کر ایک بات کہی اللہ نے ان کی قسم کو پورا کیا تو اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا رب لو اقسم اللہ بہت سارے بال پرا گندا حال یعنی غربت کی زندگی گزارنے والے لیکن تعلق اللہ سے وہ ہوتا ہے کہ زمین پر قسم کھاتے اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا ہے ولایت کا تعلق جو ہے وہ غریبی سے بھی نہیں ولایت کا تعلق دولت سے بھی نہیں ولایت کا تعلق اللہ کے تقوی سے جس انسان کے پاس اللہ کا جتنا تقوا ہوگا میں ایک بات اور عرض کروں کہ آج کل ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے سارے مسائل ساری پریشانیاں سارے حالات ان تمام کو جوڑ دیا عبادتوں سے حالات کو پریشانیوں کو مسائل کو عبادتوں سے جوڑا کیسے جوڑ دیا مولانا میں تعجب پڑھتا ہوں پھر بھی میرے ہی گھر میں حالات ہیں دیکھیے میں پانچ وقت کا نمازی ہوں پھر بھی میرے ہی گھر میں حالات ہیں میں اتنا جو ہے صدقہ کرتا ہوں پھر بھی میری ہی دکان نہیں چل رہی میں جماعت میں جاتا ہوں میں دین کا یہ کام کرتا ہوں میں فلاں کام کرتا ہوں اس کے باوجود میرے ہی گھر میں حالات ہیں میں نے کچھ احباب کو یوں کہا کہ اگر عبادات کی بنیاد پر حالات ختم ہو جاتے تو سنو اللہ کے نبی سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا ان پر کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے تھی ان پر کوئی حالات نہیں آنے چاہیے تھے لیکن سب سے زیادہ مصیبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی سب سے آپ پر مانے کہ سب سے زیادہ مسائل مجھ پر ہے شہر ابھی تعلیم میں جو دو چالیس سال تک آپ کا سوشل بائیکاٹ ہوا تھا وہ ایسا بائیکاٹ نہیں تھا کہ ہماری فیملی سے ہم کسی کو نکال دیں اور وہ باہر کھاتا رہے ایسا نہیں ان کا حال تو یہ تھا کہ مکے کے مارکیٹ میں اور بازار میں پیسے لے کر شاپنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو بھی ان کو کوئی پیسوں سے دینے کے لیے بھی تیار نہیں آپ انداز لگائیں کہ دو ڈھائی سال تک مکے کی مارکیٹ سے جن کو مال نہ ملا ہو وہ گھاس پھوس کھا کر کے زندگی گزارتا ہو ان کے اوپر مصیبت کا کتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہو اور روزانہ ان کے خلاف مکے میں میٹنگ بیٹھتی تھی روزانہ ان کے خلاف کہ آج محمد کے خلاف کیا کیا جائے اور آج محمد کے خلاف کیا کیا جائے ان کے قتل کو ترتیب کیسے بنائی جائے اور ان کو کیسے نکالا جائے اور ان کو کیسے مارا جائے اور ان کی فیملی کو کیسے تباہ و برباد کیے جائے اور روزانہ یہ متاف کعبہ میں حضور نماز پڑھ رہے ہیں اور وہی لوگ بیٹھے ہوئے دن دناتے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کون ہے جو اونٹ کی ہوجری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ڈال دیں جب جب آپ سستے میں جائیں اور جب آپ سستے میں گئے تو ابن اشکل قوم جو گدار قسم کا انسان وہ تھا اور اون کی پوری ہوجری آپ جانتے ہیں کہ گائے کی اور اور بیل کی اور بچڑے کی اون ہوجری سے زیادہ بڑی اس کی ہوا کرتی ہے پوری لا کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردان دی اور عالم حضرت کا یہ ہو رہا ہے کہ آپ سستے سے اٹھ نہیں پا رہے اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جو رابع حدیث ہے اس کے وہ کہتے ہیں میں وہی تھا لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ مجھے وہ لوگ مار دیتے عبداللہ ابن مسعود وہی کھڑے دیکھ فاطمہ کو پتا چلا جو چھوٹی بیٹی ہے آئی اور آنے کے بعد اوپر سے اوجری کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد گندگی کو صاف کیا اور حضرت پھر بیٹھے بہرحال رسول کی بیٹی تھی وہ اس کی ہمت اس کی طاقت کہ وہ دری نے اور ہٹایا اور اللہ کے نبی بیٹھے اور فرمایا اللہ علیہ کب قریش اللہ علیہ کب رتبہ اللہ کب ولیم بے بے شریفہ سب کے نام لے کر حضرت نے بدعا فرمائی سب کے نام لے کر بدعا فرمائی اور ایسی شدید بدعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی آپ انداز لگائیں کہ اتنی بڑی مصیبت نبی کے اوپر آئی ہوئی ہے اگر عبادت کی بنیاد پر مصیبتیں نہ آتی تو پھر نبی پر نہیں آنی چاہیے تھی میں اس روایت پر ایک بات اور کر دوں ہمارا المیہ یہ بھی ہے ہمارا رونا یہ بھی ہے کہ صاحب میں دعائیں کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی میں دعائیں کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی اس روایت پر آپ غور فرمائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی مکی زندگی اور ہجرت سے دو یا تین سال پہلے کا یہ واقعہ ہے تب آپ نے بد دعا فرمائی اس کے بعد جن لوگوں کے نام لے کر بندو کی تھی وہ سب مکے میں دن دناتے پھر رہے تھے ان کا بال بھی بیکا ہی ہوا سب دن دناتے پھر رہے اوتبا بھی وہ ولید بھی وہ شیبہ بھی وہ ابو جہل بھی سب دن دناتے پھر رہے تو نبی کو تو یہ خیال نہیں آیا کہ میری دعا نہیں ہوئی حضرت کو تو یہ خیال نہیں آیا مدینہ تم منورہ پہنچی اور سن سر دو میں بدر ہوا یہی راوی عبداللہ ابن مسعود اب یہاں بھی ہے عبداللہ ابن مسعود فرماتے نبی نے اس موقع پر پہ کعبہ میں بیٹھ کر جن جن لوگوں کے نام لے کر بد دعا کی تھی وہ سب بدر میں مارے گئے اور اس کنویں بدر میں بدر کے کنویں میں ان کو ڈالا گیا تو نبی کی دعا پانچ سال کے بعد ضائع ہوئی اور ہم چاہتے ہیں کہ فجر میں دعا کریں اور زور تک میں کام ہو جانا چاہیے غلط سوچ ہے کہ نہیں ہماری غلط سوچ اللہ ہماری دعا کو رد نہیں کرتا یہ خوب سن لے لیکن اللہ کی اپنی مصلیت ہے اللہ شانوں کی اپنی مصلیت ہے ہمیں اللہ کی مصلیت چھوٹی عقل کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے آپ کہ اللہ کی کیا مصلیت ہے بخاری شریف میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک عورت جو کالی عورت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی رہتی تھی اور ایک جملہ بولتی تھی یو الشا وما یو الشا میں تحاجی میں رب بنا لچانی یہ جملہ بولتی تھی حضرت عائشہ نے ایک دن پوچھا کہ کیا تو بولتی رہتی ہے جب آتی ہے تب بولتی ہے تو اس نے کہا کہ میں فلاں فیملی کی باندھی تھی انہوں نے مجھ کو آزاد کر دیا لیکن جب میں آزاد ہوئی تو میں نے یہ سوچا کہ برسوں سے میں یہی رہی ہوں اب میں کہاں جاؤں گی تو میں نے گھر والوں سے یہ کہا کہ چلو تم نے مجھ کو آزاد تو کر دیا لیکن میں تمہارے ہی وہاں پڑی رہوں گی اچھی بات ہے کہا میں ان کے مکان پر رہتی تھی ایک دن ان کے گھر کی بچی کو لے کر میں باہر گاندل میں باغ میں جو کچھ ہوگا میں کھیلنے کے لیے لے گئی اس بچی کے گلے میں لال موتیوں کا ہار تھا بچے بچے ہوتے اب آپ ہر وقت تو پکڑ کے بیٹھتے نہیں آپ یہاں بیٹھتے ہیں بچے وہاں کھیل رہے ہیں اس چھوٹی سی بچی نے اپنے گلے کا ہار نکال کر وہاں رکھ دیا ہوگا اتنے میں چیل گزرا اور وہ چیل اس موتیوں کو چونکہ سرخ تھے لال تھے وہ گوشت سمجھ کر اٹھا لے گیا اب وہ عورت کہہ رہی ہے مجھے تو کچھ پتا نہیں میں بچی کو لے کر گھر آئی تو گھر والوں نے کہا ہار کہاں گیا اس کا اور عمومی طور پر جب کوئی چوری ہوتی ہے گھر میں تو سب سے پہلے کام والوں کا ہی نام آتا ہے دستور ہے کہ سب سے پہلے کام والوں کا کہ یہ گھر میں کام کرتی ہے اسی نے چرایا ہوگا تو خیر کا میرا نام آ گیا اب میری تلاشی اتنی تلاشی لی کہ میرے کپڑے اتار کر اندرونی بدن کو بھی دیکھا خود بخاری شریف میں یہ روایت لیکن میرے پاس کچھ نہیں ملا تو وہ مجھے کہنے لگے اچھا تو کہاں لے گئے جی چلن کو لے گا ہم وہاں تلاش کر رہے تھے جس جگہ پر میں لے گئی تھی اتنے میں وہ چیل نے ہار ڈال دیا تو وہ ہار جب گرا تو میں نے یہ کہا کہ لیجئے تو مجھے جو متحم کر رہے تھے نا جس ہار کی وجہ سے وہ تو یہ گرا یہاں پر سے فرمایا اس کے بعد میں نے کہا کہ اب میں تمہارے گھر میں نہیں رہوں گی میں آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت ہو گئی میں ایمان لے آئی مسجد نبی کے پڑوس میں مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا میں اس میں رہتی ہوں آپ کے پاس آتی رہتی ہوں تو میں وہ یاد کرتی رہتی ہوں ویوم ام الشا وہ ہار کے گم ہونے کا دن ما یوم پیشہ وہ کیا دن تھا میری تحاجی میں رب بنا میرے رب کا عجوبہ تھا کہ تھوڑی دیر میری زندگی تو ہوئی لیکن اللہ نے ہمیشہ کے لیے کفر سے مجھے نجات دی تو یہ اللہ کی مصلیت تھی کہ زندگی ہوئی کپڑے کھولے گئے شرمکا تک دیکھا گیا یہ زندگی ہوئی لیکن اس مسلت کو کون جانتا تھا کہ اللہ اس کو جنت دلانا اللہ کی مصلیت کو کون سمجھ سکتا ہے ہم یہ جانتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو دعا آپ کی کوئی رد نہیں ہوتی لیکن اللہ کی مصلیتیں کبھی اللہ فوراً دیتا ہے کبھی اس کی جگہ پر اور چیز دے دیتا ہے کبھی اس کا اسٹاپ کر کے قیامت میں اللہ ثواب عطا کرتا ہے بہرحال اگر حالات عبادت کی بنیاد پر حالات اور مسائل نہ آتے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات نہیں آنے چاہیے تھے لیکن آپ پر بھی حالات آئے معلوم ہوتا ہے دنیا دار الاسباب ہے اس دار الاسباب کے اندر یہاں حالات بھی آئیں گے پریشانیاں بھی آئیں گی مسائل بھی آئیں گے سب کچھ ہوگا اس کو عبادت سے بچو world اس کو عبادت سے نہ جوڑو کہ تحجد پڑھتا ہوں کیوں حالات بڑھتا ہے جماعت کا کام کرتا ہوں دعوت کا کام کرتا ہوں پھر بھی حالات سب کا کرتا ہوں پھر بھی حالات اس کو عبادت سے نہ جوڑو عبادت اور ہے حالات اور ہیں دنیا دارالاسباب ہے یہاں سبب اختیار کرنا ہوگا اور حالات کا ڈیفینس کرنا ہوگا اور حالات اللہ کی طرف سے اور ان حالات کے بعد بھی اللہ یسر اور آسانی دیتا ہے ان نمال اللہ کہتا ہے میں اگر کوئی معاملہ حالات پریشانی ڈالتا ہوں تو پھر اس کے بعد خوشیاں بھی عطا کرتا ہوں اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں لیکن چونکہ جمعہ سے پہلے مختصر سا وقت ہوتا ہے میں نے آئے پڑھی بات تو اثر رہ گئی تھی جنید بغدادی پر سے میں مختصر کو عرض کر دوں کہ یہ سید الطائفہ جنید بغدادی کے مرید تھے آٹھ سال آئے اس کے بعد آنا چھوڑ دیا حضرت نے پوچھا وہ کیوں نہیں آتے معلوم نہیں تو حضرت ان کے گھر نشیب لے گئے کہ بھائی تم نے سگل کی بندش چھوڑ دی تم نماز میں بھی نہیں آتے تم وہاں خانقاہ میں بھی نہیں آتے کیا بات ہے کیوں نہیں آتے تو اس نے کہا حضرت جس بنیاد پر آنا تھا وہ تو مجھے نصیب ہو گیا میں کیا نصیب ہو گیا تجھے کہا مجھے یہ نصیب ہوا کہ رات دو بجے روزانہ دو فرشتے آتے مجھے لے کر چلتے جنت میں لے جاتے بہترین مجھے کھانا کھلاتے اور اس کے ساتھ ساتھ فرش پر مجھے بٹھاتے اور براق آتا ہے اور اس کے اوپر سوار کر کے لے جاتے اور شراب جنت کی پلاتے تو اسی جنت کے لیے تو ذکر تھا عبادت تھی نماز تھی وہ مجھے مل گئے اب کیا ضرورت رہی حضرت فرمایا بہت خوشی کی بات ہے اب جب کوئی تمہیں آج رات لے آئے تو اس کو میرا تذکرہ کر دینا کہ جنید یاد کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ قوت اللہ بلا بھی پڑھ لینا جب رات ہوئی اور یہ جب چلا ہے اور پورا سفر کر لیا تو سفر کے بعد حال یہ ہوا کہ یاد آیا کہ حضرت نے ایک جملہ کہا تھا کہ میرے نام کا تذکرہ کر کے کہہ دینا کہ لا حول ولا جیسے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ بلا وہ صبح میں آ کر کے حضرت کو بیان کر رہا ہے روتا ہوا حضرت کے پاؤں پکڑ کر کے رو رہا ہے اور فرمایا جیسے ہی میں نے حول ولا وہ فرشتے شیطان نظر آنے لگے وہ جنت جہنم نظر آنے لگی وہ شراب پیشاب نظر آنے لگا وہ کھانا بدبودار نظر آنے لگا اور اتنی بدبو تھی جیسے مری ہوئی جان مرے ہوئے جانور کی بدبو آتی ہے حضرت نے فرمایا شیطان تھے جنہوں نے دنیا پر خوش نما پردہ ڈال دیا تھا جب لاہور سے پردہ اٹھا تو اللہ نے حقیقت کو کھول دیا آج ہماری نظروں کے سامنے بھی یہ دنیا کا اوپر ایک خوبصورت پردہ ڈال دیا ہے شیطان نے جس کی وجہ سے ہم دکان کے خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں ہم کاروبار کے خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں ہم کھیتیوں کے خاطر نماز چھوڑ دیتے ہیں ہم ہم جو ہے اپنی اولاد کے خاطر حرام مال کو بھر کے لے آتے ہیں کبھی میراث دبا لی کبھی کیا دبا لیا کبھی کسی کا یتیم کا مال دبا لیا کبھی غریب کا لے لیا کبھی بیوہ کا لے لیا فتح رحیمیہ نے نام سنا ہے نا حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ میں نے میرے استاد محترم حضرت مفتی یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ جو سہارنپور کے صدر مفتی تھے میں نے کہاوی شریف ان سے پڑھی اور میری عبادت پڑھتا تھا مفتی یحییٰ صاحب نے خود ہم کو جماعت میں ہمارے سبق میں یوں کہا تھا کہ مفتی عبد الرحیم مفتی گجرات نہیں ہے مفتی عالم ہے لیکن گجراتیوں کو تو علماء کی قدر ہی کہا رہی گجراتیوں کو علماء کی قدر نہیں ہے گجراتی تو مرنے کے بعد بڑے بڑے جلد سے کرتا ہے حیاتی میں کچھ نہیں کرتا ہمیں علماء کی قدر نہیں ہے میں نے رات بلسان میں کہا لوگ کہتے ہیں ملزم جنید بغدادی جیسے اب کہاں رہے تو میں نے کہا ان کے مریدوں جیسے تم بھی تو نہیں رہے وہ شبلی کہاں رہا جو ان کا مرید ہے وہ غلوب بھی تو نہیں ہے تو جیسے تم ہو ویسے تمہارے علماء ہیں غنیمت جانو کہ اس زمانے میں جیسے بھی ہے یہ علماء تمہاری طرف سے ڈیفینس تو کر رہے ہیں طلاق کا مسئلہ کھڑا ہوا تمہاری حکومت نے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کیا اور حکومت نے کھڑی کر کے سپریم کورٹ میں عوام میں سے کوئی گیا نہیں کون گیا لڑنے کے لیے یہی علماء یہی علماء ہیں جو گئے اس کے علاوہ اس سے پہلے بے شمار مسائل کھڑے ہوئے اور اس وقت بھی مسائل کھڑے ہوتے چلے جا رہے آسام کے چالیس لاکھ مسلمانوں کو غیر ملکی قرار دیا اور کہا تم ہندوستانی نہیں ہو یہاں سے نکلو ان کو بچانے کے لیے آپ میں ہم میں سے کوئی گیا ہے یہی علماء ہے جو سپریم کورٹ تک لڑ رہے جس شکل میں بھی ہے یہ علماء ہے ان کی قدر کرو جس شکل میں بھی ہے یہ ٹوٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے یہ یہ جس شکل میں بھی ہے لیکن بہرحال یہ اسلام کا ڈیفینس کر رہے ہیں اسلام کا دفاع کر رہے ہیں اسلام کی سربلندی کی کوششیں کر رہے ہیں جس شکل غلطی سے کون بات ہو سکتا ہے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ غلطی تو ہو ہی جاتی ہے یہ معصوم نہیں ہے یہ نبی نہیں ہے یہ گنہ گار ہر بندہ ہو سکتا ہے لیکن افسوس یہ ہے ہمیں لوگوں کے ایبوں کی فکر ہے اپنی ایبوں کی فکر ہم لوگوں کے عیوب پر تو نقطے انگلیاں اٹھاتے مجھے میری زندگی کے عیب نظر نہیں آتے ہمیں چاہیے کہ ہم جس شکل میں بھی ہیں بہرحال ان کی قدر کر کے ان کا تعاون ان کی نصرت ان کی مدد کرنا چاہیے تاکہ یہ علماء اور آگے بڑھ کر کے کام کرے خیر اس وقت جو ہے حالات یہ دنیا ہے نا اس تو مفتی عبد الرحیم صاحب نے فتح رحیمیہ میں باب میراث میں یوں لکھا ہے پل لینا گجراتی میں بھی ہے فتح رحیمیا میں یوں لکھا ہے کہ جو جان بوجھ کر میراث نہیں دیتا ایمان چلے جانے کا خطرہ ہے فتح رحیمیا کر پردیش ہے اب آپ بتائیے کہ ہم نے جب میراث نہیں دی ہے تو کیا حال ہوگا اللہ تعالیٰ ہم تمام کوئی باتوں کی طرف چلنے کی دین متین کی طرف دیکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اس لیے میں نے آئے ان اللہ اشترا اللہ نے میرے مال کو میرے جان کو خرید لیا تو اب میرا مال اور میری جان اللہ کے لیے استعمال ہوگی وہ جیسے چاہے گا ویسے ہم کریں گے وہ جس سے منع کرے گا اس سے ہم رک جائیں گے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں ادا رائت شکم متان جب تم دیکھو کہ لوگ وکیلی کی اتباع کر رہے ہیں وہ ہوا متبا اور خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے آج خواہشات کے پیچھے تو لوگ رہے ہیں وہ دنیا معاشرہ اور دنیا اتنی اثر ڈال رہی ہے کہ دین بیچنے کو ہم تیار ہیں ہے نا ارے یہ ہمارے اندر کی باتیں ہیں یہ ہماری دکھتی رد ہے میری بھی آتی کہ دنیا اتنی اثر انداز ہو چکی ہے کہ میں دین کا سودا کرنے کے لیے بھی تیار ہوں و دنیا کل وہ رائے رائی اور اللہ کے نبی فرماتے جب تم یہ دیکھو کہ ہر انسان کو اپنی رائے پر غرور ہے اپنی رائے تم جے کہوں تیرو تو جو ہے اپنی رائے پر غرور پراؤ گھمن تکبر میں جیسا کہوں ویسا ہی ہونا چاہیے ارے یہ شان تو نبی میں بھی نہیں تھی وہاں ابو بکر رائے دیتا ہے نبی جھک جاتا ہے ہاں ایک واقعہ پیش آیا ادیبیہ کے موقع پر ابو بکر نے فرمایا نہیں رسول اللہ قبیلوں کی طرف ہم نہیں جائیں گے اب تو کعبہ کی طرف جائیں گے حضرت نے فرمایا ان بسم اللہ ابو بکر جو کہہ رہا ہے وہ صحیح نبی جھک گئے ویجا بکل لیتی رائی رائی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ برائیاں تم دیکھو تو میں تم سب کو کہہ رہا ہوں میری ذات کو بھی کہہ رہا ہوں نبی ہم کو یہ سبق دے کر گئے ہی کا نفسک اپنی حفاظت کر لینا کہ کہیں یہ برائیاں تجھ میں نہ آ جائیں اپنی ذات کی حفاظت کرنا اپنی اولاد کی اپنی بیٹیوں کی اپنے بیٹوں کی اپنی بیوی کی اپنی فیملی کی حفاظت کرنا کہ یہ برائی ہم میں نہ آ جائے اللہ عمل کی فرمائے اللہ علیہ استغفر اللہ لا إله إلا الله وحده www.attableek.com the revival of